طلحہ بن مصرف نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس